اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اگر کوئی آدمی ان کی فکر اور ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہے تو وہ کبھی بھی شریعت اور زمانے کو تصدیق نہیں دے سکتا شریعت کو کسی بھی دور کے ساتھ اگر تصویر دینی ہو اور دونوں کو ملانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ ایسے افراد اور جماعت کو مقاصد شریعہ کی خبر ہونی چاہیے شریعت کے مقاصد کیا ہیں اور وہ مقصد وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کس حد تک ترمیم تبدیلی لائی جا سکتی ہے اس لیے پورے اسلام کی تاریخ میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مقاصد شرعیہ پر بحث کی ہے کہ شریعت کا مقصد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے شریعت کا رابطہ اس میں کتنی تبدیلی کی گنجائش ہے اور یہ بہت مشکل چیز ہے لیکن اگر کسی انسان نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا لگتا کہ کسی مفتی نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا تو حقیقت میں وہ فتوہ دینے کا محل نہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ یہ مسائل بتا دے لیکن وقت کی سیاسیات پر گفتگو کر رہے اور اتنا بڑا دماغ ہو کہ ملک اور قوم میں پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکے یہ وہ شخص نہیں تو مقاصد شرعیہ پر بحث کی ہے ابن قدون نے مقدمے اور سات بھی اللہ علیہ یہ شاستری نابینا لیکن اس شخص کا علم اور اس کی تحریر اور اس کی سوچ یہ اللہ کا انعام جو اللہ نے اس عمر پہ کروایا ایک نابینا آدمی اور اتنا کچھ لکھ پڑ جائے اتنا کچھ کر لے بہت بڑی بات ہے دنیا میں ساری ترقی اور زندگی میں ساری ترقی کا راز صرف اتنی سی بات میں چھپا ہوا ہے کہ آدمی میں جو پوٹینشیل ہے اسے ایکچوئل کرنا بس اتنی بات ہے اس سے زیادہ کچھ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں اتنی تو صلاحیت ہے ہی کہ دودھ کو چوس لے اور اتنی تو صلاحیت ہوتی ہے اگر بچہ معصوم نہ ہو تو بڑا ہو تو ایک درخت توڑ لے اور بڑا ہو تو وہ ایک کتاب پڑھ لے جتنی جس بچے میں صلاحیت ہے اندر چھپی ہوئی پوٹینشیل پاور اس کو ایکچوئل میں تبدیل کرنا کر کے دکھا دینا بس یہی ترقی اور ایک آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ اٹھ کے فرض کر لیجیے سانپ کو مار سکتا ہے اور مارتا نہیں بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے کام کوئی نہیں کرتا تو سانپ اگر اس کو کاٹ لے تو سانپ نے اپنی پوٹینشیل پاور کو ایکچوئل میں تبدیل کر دیا اور یہ اس کی ہمت کر کے مار دیتا تو اس نے اپنے اندر کی طاقت کو حقیقت میں تبدیل کر دیا ترقی یہی ہے اور کیا ہے اسی لیے مشرقی نے مکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہار گئے اور بھی بڑی وجہ تھی سب سے بڑی وجہ تو اللہ کی مدد تھی اللہ کی مڑیت بڑی تھی لیکن وہ پک پک ہوتی رہی ان کی طرف سے لوگ جی شاہ کلنا مثال اگر ہم چاہیں تو قرآن سے کتاب لکھ لیں ہم چاہیں تو یہ کر لیں ہم چاہیں تو وہ کر لیں بھائی تم چاہتے ہی کر کے دکھا دو کرو نہ کچھ نہیں ہوا قرآن جیسی کتاب اسے تو لکھ کے لے آؤ تمہیں پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آتی ہے وہ وہی صحیح نہیں ہے انسان ایسی بھی بنا سکتا ہے نہیں کر کے رہا یہی وہ فرق ہے اہل سنت کے جماعت اور جماعت اور معتدلہ کے درمیان کہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں قرآن جیسی کوئی کتاب بنی نہیں سکتی اور معتدلہ کہتے ہیں کہ اگر کافر چاہیے ہمت کرتے تو لکھ سکتے تھے لیکن اللہ نے منع کر دیا اگر اللہ نہ منع کرتا تو لکھتے ہم کہتے ہیں اگر عالم سے منع یہ کیا تھا وہ لکھ ہی نہیں سکتے قرآن جیسے کتاب لا ہی نہیں سکتے تقدیر کی بات الگ ہے اس لیے جتنے بھی دنیا میں بچے یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ بھی آتا تھا یہ بھی آتا تھا یہ بھی کر سکتا تھا یہ کر سکتا سکتے تھے نا بیٹے کیا کیوں نہیں مطلب اتنا سا ہے ساری ترقی اور تنزل وقتی تھی شادی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی تھی اس آدمی نے کام کر کے دکھایا حیران ہوتے ہیں ہم جب اس کے کاموں پہ نظر کریں کہ کتنی چیزیں انہوں نے لکھی اور جو چیز لکھی ہے ایک سے ایک شاندار چیز لکھی ہے شادی رحمت اللہ علیہ غیر مقاصد شرعیات ہیں کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں ابن عبید الحاج مالکی ہیں رحمت اللہ علیہ وہ مقاصد شرعیہ پر بحث کرتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں ایسے ہی علامہ کرافی ہیں ان مالکی فقہ میں کرافی رحمت اللہ علیہ بحث کرتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں اور کراچی نے الفروف جو لکھی ہے کمال کی چیز لکھی ہے ایک مضمون اللہ تعالی کی توفیق سے بھی لکھنا ہوا اور وہ بنیادی طور پر آج کے زمانے میں علماء کے اختلاف پہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا میڈیا قائم کرنا چاہیے اور چینل کھولنا چاہیے تو ظاہر ہمارے بہت سے علماء جو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں حرام اور کچھ علماء اس کے جواب کی طرف بھی گئے تو اس کشمکش میں ہم نے ایک چیز سامنے رکھی کہ تحریر میں وہ جب چلے گا جائے گا ان شاء اللہ کے بعد کہ جن لوگوں نے مقاصد شرعیہ پر غور کیا ہے وہ بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو شاطبی ابن میر الحاظ مالکی ابن خلدون علامہ کلافی اور پھر آخری دور میں طاہر اور آشو شاء اللہ محمد اللہ علیہ یہ سب کے سب لوگ مقاصد شرعیہ پر بحث کرتے ہیں اور مقاصد شرعیہ پر جو آدمی نہیں بات سکتا نہیں جانتا وہ یہ کر سکتا ہے کہ نماز روزے میں فتوا دے دے نہ اسے حق پہنچتا ہے نہ اسے بولنا چاہیے ان مسائل میں جو مسائل مملکت سے اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ شرعی کی چیز کیا ہوتی ہے اسی کے بہانے اور غالب القرافی یا سارے نیا نو لہن نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی صرف فتوے کی کتابوں کے ذائقے کے الفاظ پڑھ کر فتوا دے اور معاشرے میں اس کی تصویر نہ کر سکے تو اسے فتوا دینے کا حق نہیں تو کہتے ہیں وہ بنا مقاصد شرعیہ کیا ہے وہ کہتی ہے چیز کو دیکھو کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے حقی نے ایک مثال لکھی ہے اور ہوا یہ کہ مسلمان پہلی صدی کے آخر تک تقریباً اور دوسری صدی یعنی کے اوائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو مشکل سے سو سوا دو سال ہوئے ہوں گے اسپین اور فرانس اور ان سارے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم چار پانچ سو سال جب شری نظام چلتا رہا تو لوگوں کے دل سے حکمرانوں پر خلفا پر بازو پہ سپا تالار پہ آزادی تنظیم کی آزادی کی وجہ سے ان لوگوں کا خوف نکل گیا تو جب عوام کے دل میں صدر chief of army staff chief justice ان لوگوں کا کی عزت اور احترام نہ رہے تو لوگوں کے لیے قانون توڑنا آسان جاتا ہے اگر پتا ہو شہر میں آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے روز اگلے دن کھڑا ہوتا ہے کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے اور سزائیں بھی ملتی ہیں اور چالان بھی ہوتے ہیں شہر میں تو لوگ اس آئی جی کا ڈی آئی جی کا نام سن کے بھی کام ہوتے گے اور جب پتا ہو کہ شہر میں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے ملک میں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے تو لوگوں کے لیے قانون توڑنا آسان ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا شریعت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ حکمرانوں کا روز لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے سیدنا رضی اللہ ظاہر ہے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ ان میں کوئی غرور تھا حکمرانی کی وجہ سے معاذ اللہ ان چیزوں سے بہت دور تھے اللہ کی صحبت نے معاف کر دیا تھا کوئی پتہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ ان کے احترام میں تھے کھڑے ہوئے صاحب رضی اللہ عنہ نے تو بظاہر جب کوئی بات نہیں تھی لیکن عمر اللہ نے لگایا ہے اور فرمایا تھا اگر تمہیں خلافت کا احترام نہیں ہے خلافت کو بھی تمہاری کوئی ضرورت ہے اب بظاہر کو اٹھنا نہ اٹھنا ایک غلط بات ہے بات عمر رضی اللہ کے لیے غلط مسئلہ ہے لیکن ایک مملکت کا فرد بالمومنین کا احترام کیوں نہیں کرتا خلافت کا احترام ہی کیوں نہیں کرتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے کے اسلام کو کچھ کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لیے یہ صاحب اتنے بڑے آدمی تھے کہ اسلام نے اپنے بعد چھ آدمی جو خلافت کے لیے فرمائے کسی کی سفارش نہیں کی ایک لفظ نہیں کروایا صرف سعادت اسلام کی کہا کہ اگر کو خلافت ملے تو اس کا اہل ہے یہ نہ ہو کہ تم سوچو کہ میں نے اپنے گوفا کی عمارت سے ہٹا دیا تھا تو گوفا سے جو میں نے ہٹایا تھا سعد کو تو سعد نا اہل نہیں تھے گوفا کا صوبہ وہ نالائق اتنے لوگ تھے کہ وہ اتنے اچھے امیر کے اہل تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ اتنا بڑا آدمی حکمرانی کرے یہ فرمایا تو جب ہو کیا روز لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو لوگ پھر قانون کی بھی پابندی کرتے ہیں کہ قانون کی کوئی چیز ہے اس میڈیا کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ حکمرانوں کے نام پہ کارٹون اور لطیفے اور پیسے لگائے تو پھر وہاں کس چیز باقی ہے پانچویں چوتھی پانچویں صدی کے آتے آتے فرانس اور اسپین میں حکمرانوں کا وہ لوٹ باقی نہیں رہا نتیجہ یہ کہ قانون کے نفاذ میں کمی ہو گئی تو انہوں نے کہا مل بیٹھے اور کہا کہ کس طرح آ کر حکمران سپا سارا ان لوگوں کا لوگوں کے دلوں میں روک بیٹھنا چاہیے تاکہ قانون اور نظام ان کر رہے تو پتا چلا اب اس زمانے پہ غور کیجیے جب لوگ اتنی جلدی سفر نہیں کر سکتے اور قصبے محدود ہوتے تھے شہر محدود ہوتے تھے اور شہر باقاعدہ بنائے جاتے تھے آبادیاں خود بہت نہیں بڑھ جاتی باقاعدہ حکومت سے اجازت دے کے شہر کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتوبر سے اللہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے انہوں نے ایک جگہ ایک دیکھا مکان بنتے ہوئے تو کئی مرتبہ وہاں سے گزرتے تھے تو جب مکان کی تعمیر دیکھی تو انہوں نے جا کر کہا کہ اب اعلان کرو کہ مدینہ منورہ میں آج کے بعد کوئی مکان نہیں بنے اور میں نے آج اس جگہ پہ مکان بنتے دیکھا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اگر آبادی مدینہ منورہ کی یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس شہر میں کوئی نیا گھر آباد نہیں ہوتا پھر لوگ دوسرا شہر آباد کرتے کیونکہ شہر کے مسائل اپنے ہوتے ہیں آبادی بڑھ جانے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کے پابندی لگا دی لگانی منورہ میں اب کوئی نہیں اب باہر جاؤ وہاں جا کر شہر تعمیر کرو اس زمانے میں شہر ایسے تھے تو حکمران یہ قاضی سارے مل بیٹھے تو انہوں نے کہا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے مجسمے بنائے جائیں قاضیوں کے بت بنائے جائیں اور ہر چوک میں ہر چوراہے پر کے کے اور بت لگائے جائیں تاکہ لوگ اترتے چڑھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ان کو دیکھیں تو ان کے دل میں ان چیزوں کا روب قائم ہو جب روب قائم ہوگا تو پھر قانون کی پابندی آسانی سے ہو جائے گی وہ ساری احادیث اور وہ ساری روایات جن میں بتوں کا بنانا مجسموں کا بنانا ناجائز اور حرام تھا ان کو پڑھنے کے باوجود اب ان نے فکا نے فتوا دیا اور اسپین میں علماء کے بالکیوں کے سب کے بت اور سب بالکیوں کے بڑے بڑے اسٹیچوز اور بڑے بڑے مجسمے پتھر کے تراش کے ہر جگہ لگائے گئے مجھے کرنے لگے لوگوں کے دل میں ان چیزوں کا روڈ تھا فلاقی رحمت اللہ نے بتایا کہ یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے کہ ہم اپنے ملک میں قانون کا نظام قانون کا رکھوا لیں ہم قانون کو قائم کریں اور اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے اور پھر اس پہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کسی شرعی مقصد کو حل کرنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ مقصد کسی ایسے طریقے سے پورا ہوتا ہے جس میں انحراف کرنے سے کتاب و سنت کی کسی بات کو تعمیر کرنے سے وقتی طور پر ایک طرف کرنے سے ہمیں مقصد حاصل ہو سکتا ہے مقصد کو ترجیح دیں گے اس چیز کو نہیں ترجیح نے لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ خدا کا اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے جن میں پیمان لگا ہوا ہوتا تھا اور وہ جب گئے شام وہ حیران رہ گئے وہاں معاویہ رضی عنہ کی آن باندھ معاویہ رضی اللہ نے کشتی رکھی ہوئی ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بہتر سے بہتر لباس پہنے ہوئے ہیں دفتروں میں ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں باقاعدہ نوکر رکھے ہوئے ہیں نوکر سے کوئی اجازت دیتا ہے تقریب کے اندر آتا ہے تو آ نہیں سکتا کہاں رضی اللہ عنہ خود یعنی کہ ان سے روم کا سبیر ملنے آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے امیر مومنی کا محل تو انہوں نے کہا کوئی محل نہیں ہوتا تو یہاں گھر میں رہتے ہیں تو اس نے کہا میں کہاں ان کا گھر ہے سے کہا ان کا میں نے بھی دیکھا تھا مسجد میں وہ لیٹے تھے تو سبیر کہتا ہے میں گیا تو ایک شخص کی سب کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے تو لوگوں سے پوچھا امیر مومن کا یہی تو میں عمر رضی اللہ کے پاس بیٹھا اور مجھے نہیں پتا کیا ہوا میں کانپنے لگا اور میرے جسم کی کپکپاہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی بیٹھے بتایا کون کہاں سے آئے اور کہاں یہ حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا حیرت سے یہ سب کیا ہے بادشاہ جیسی ان کا ملومنی جس زمین میں ہم رہتے ہیں عیسائیوں سے روز مزہ کا واسطہ ہے سزیر آتے جاتے ہمیں یہاں پر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ علاوہ کام چلتا نہیں ہے تو تم رضی اللہ لا آمر کا ولا انہار نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ طرز زندگی قائم رکھو نہ میں منع کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنے حالات کو بہتر کرو گلابی نے مثال دینے کے بعد لکھا ہے یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ مقاصد شرعیہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتے ہیں تو مقاصد شرعیہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ شریعت کے مقاصد کن لوگوں نے کے سے ایک ہے اب مقاصد شرعیہ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ قائم کی جائے ریاست قائم کی جائے مسلمانوں پر حکمران ہونا چاہیے خلیفہ ہونا چاہیے امیر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس نظام کی وجہ سے مسلمان امن چین اور کا زندگی بسر کرتے بحث یہ چڑی ہے اور خاص طور پہ ہمارے دور میں کہ ہم اسٹیٹ کے لیے یا اسٹیٹ ہمارے لیے پاکستان ہمارے لیے بنا ہے یا ہم پاکستان کے لیے بنے اگر ہم اس ملک کے رہنے والے اپنی مملکت کے لیے ہیں تو پھر مملکت ہمیں کچھ دے یا نہ دے اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا خون بہا دینا چاہیے اس لیے کہ ہماری زندگی کا وقت یہی ہے کہ ہم اپنی مملکت کا دفاع کریں اور ہم اس پر کوئی آنچ نہ آئے اور اگر معاملہ ہے الٹا کہ ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ اس کا پہنچے اور لوگوں کو ریاست کی وجہ سے سہولتیں ملے اور ریاست لوگوں کی خدمت کرے پہلا مطلب یہ ہونا کہ ہم ریاست کی خدمت کریں ہم زمین کو بچائیں ریاست ہمیں مار دے کوئی حق دے یا نہ دے ہم ہمیشہ اپنے وطن کے وفادار ہیں یہ الگ بات ہے ایک یہ کہ وطن ہمارا وفادار ہے ہماری خیال کرے اگر یوں ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اگر ہمارے حقوق پورے کرتی ہے تو پھر ہمیں اس پر اپنی جان قربان کرنی ہے اور اگر حقوق پورے نہیں کرتی تو پھر کوئی اور راستہ کرنا اس لیے اسلامی سیاستیات میں مغربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ سب لوگ جو شکایت کرتے ہیں خود شاہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ریاست ہمارے لیے بنائی گئی اور ریاست ہماری فلاح بہبود کے لیے ہے تو پانچ حقوق ریاست کے ذمے ریاست کا فرض بنتا ہے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ پانچ چیزوں میں ہماری حفاظت کرے سب سے پہلی چیز کہتے ہیں دین کی حفاظت کرے کہ مملکت اپنی حدود کے اندر اگر کوئی اس کی حدود متعین ہیں یہ مسلسل جہاد جاری رہنے کی وجہ سے آج نہیں ہے کل اور علاقہ آ گیا اور علاقہ آ گیا تو ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کی حفاظت کرے اور جو دین کی حفاظت کرے گی تو وہ کسی بھی ایسے عقیدے اور نظریے کا پرچار نہیں ہونے دے گی جو عقیدہ اور نظریہ اسلام سے ٹکرا ہے اسلام کے مخالف وہ لوگوں کو مذہبی آزادی دے گی وہ تم تم عیسائی عیسائی ہو ہو تو تو رہو رہو یہودی یہودی ہم پہ جبر نہیں کرتے لیکن ہماری مملکت کے جو باشندے ہیں ان کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کر ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ دین کی بنیاد ہمیشہ وہی پہ ہوتی ہے اور وہی جہاں بھی نافذ ہے آپ کے کے کہیں محفوظ نہیں ہے اس لیے ہم آپ کی بات نہیں کہتے ہم اپنی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی محفوظ ہے وہی کے علاوہ کوئی دن چلتا ہی تو رات کی تحریف کا یہ حال ہے کہ سترویں صدی کے ایک نسخے کی نمائش کی گئی لندن میں اور اس پہ ابھی رپورٹ آئی ہے انٹرنیٹ پہ بھی شاید مل جائے نیو دہلی جو جو انڈیا کا کا مشہور اخبار ہے نا اس اس اس نے نے نے کی تلاشا ہم دیکھا تو کہا کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو چیز انہوں نے دکھائی وہ تو کا وہ فکرا تھا جو غلطی سے لکھا گیا تھا لکھنا یہ تھا کہ ایڈلٹری بدکاری یہ گناہ نہ کرو اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سترویں صدی میں وہاں پر یہ لکھا ہوا مل جائے گا بائبل میں یہ کام کیا اور اصل یہ نہ کیا اب سوچنے کی بات یہ ہے اس صدی میں جس نے بھی اس کو پڑھا ہوگا نے اکل و شعور دیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں لیکن جسے اکل اور شعور اتنا ہی ہوگا وہ کہے گا تو آپ کا حکم آ گیا اس کو کمر کرنا چاہیے تو جہاں پر وہی محفوظ ہے ریاست کا فرض ہے کہ اس وہی کی تو تبدیل کرے اور پھر ریاست جن چیزوں کی تبدیل کرتی ہے اسلام کہتا ہے مسلمانوں کے دین کی تم حفاظت کرو گے ان میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء ہونے چاہیے ریاست کے پاس جو اس مرتد کو بٹھائیں اور اس کے سوالات کا جواب دیں اشکالات کا جواب دیں وہ کہیں بھی وہ کہتا ہے میں میں دین دین نہیں رہنا چاہتا یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے تو اطمینان دلایا جائے کہ بیٹے یہ غلطی نہیں ہے آپ اس کو ایسے سمجھیں آپ اس چیز کو پڑھیے ایسے سمجھیں اس چیز کو پڑھیے اگر ریاست میں ایسے علماء نہیں ہیں جو اگلی نسلوں کے سوالات کا تشفی وقت جواب دے سکیں تو ریاست دین کی حفاظت میں عقیدے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ایسی ریاست کا کیا کرنا ہے دوسری ذمہ داری جس کو یہ سارے رحمۃ اللہ علیہ سمیت وہ کہتے ہیں ریاست کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زندگی کی حفاظت ہے اور پوری مملکت میں کوئی آدمی کہیں جائے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ محفوظ ہے یہ جو پہلی دین کی ذمہ داری ہے اس میں ایک بات خیال میں آ گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا لوگ آدھی بات سناتے ہیں آدھی بھی سناتے ہیں عیسائی شہزادہ تھا طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر پہ ایک بدو کا پاؤں آ گیا شہزادہ تھا نیا نیا مسلمان ہوا تھا دو چادریں اس نے کی اوڑی ہوئی تھی تو جب بسو کا ایک عام دیہاتی آدمی کا پاؤں آیا تو اس نے مڑ کے بیت اللہ میں پڑھ مارا کہنے کا مقصد یہ تھا تمیز نہیں چلنے وہ چلا گیا رضی اللہ کے پاس اللہ فرمایا مجھے تھپڑ پڑھ مارو اس نے کہا میر مومی اگر مجھے تھپڑ پڑے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلے گا سیدنا عمر رضی اللہ فرمایا اچھا دھمکی دیتے ہو اور اس کے ہاتھ پکڑوائے اس نے تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو جا کے مردت ہو سیدنا عمر رضی اللہ کو بس اتنی لوگ بات سناتے ہیں کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں اتنا زیادہ انصاف تھا لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو تاریخ میں کئی جگہ پر ندامت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے فیصلے پہ اور فرمایا میں کبھی آئندہ ایسے نہیں کروں گا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو گئے ہیں میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں اور لوگ مرتد ہو جائیں میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں کی بات دوسری تھی نا تو اس لیے فرمایا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا بات لوگ سناتے ہیں واقل سناتے کیونکہ اگر پوری بات سنائیں تو دین کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور آدھی بات سنائیں تو انصاف کی اہمیت پھر ان کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے تاکہ انصاف کا ایک پیمانہ اپنے سے آدھی روایت سے مقرر کر کے گورنمنٹ کو کیا جائے یہ سارے مقاصد ایسے پورے ہوتے دین کی حفاظت اتنی ضروری اتنی زیادہ یہاں کے قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو جو نئے نئے مسلمان ہوئے مستقل اس پہ کہ زکات کی مد میں القلوب ہے یعنی یعنی جن کا دل بچانے کے لیے دل رکھنے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا یعنی حنفی کہا میں ابتدائی دور میں جب اسلام کا عروج تھا تو کہتے تھے اسلام کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کافر ہوا ہے اسے ہم مال دیں تاکہ مسلمانوں میں رہے کاروبار کر سکے وہاں سے آیا ہے تو ظاہر ہے ہر آدمی جتنا بھی ہو مال کی طلب تو پہلے دن ہی نہ نکل جائے گی پہلے وہ جنانی رحمت اللہ کام تک تو نہیں نہ پہنچ جائے گا اس کو مال کوٹ دے گا اسلام میں جمنے کے لیے تو کئی صدیوں تک یہ بحث ملے گی حتیٰ کہ حسبی کو نے اس وقت بھی لکھا انہوں نے کہا یہ جس کے پاس مال ہے اس کی ثواب بیچ پر ہے کہ اگر کوئی کافی کو دیکھے اور سمجھتا ہے کہ اسے میں مال دے دوں اسے چھوٹی موٹی دکانداری کروا دوں اس کے بیوی بچوں کے لیے کپڑے مہیا ہو جائیں پھر مکان کرائے پر لے لیں اسلام کو اسٹڈی کرے آرام سے ذرا رہے مسلمان گا تو زکات کا مارک دیا جائے دین کی حفاظت اتنی ضروری اور دوسری چیز جان آگے کہتے ہیں مقاصد شرعیہ میں سے یہ ہے کہ زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے اور اتنی حفاظت ہونی چاہیے کہ پوری مملکت میں قتل نام کی چیز نہ رہے اور خون کوئی نہ رہے اسی لیے مسلمانوں کو اتنا اس پر روزہ تھا ماضی کے حوالے دو طرح سے دیے جاتے ہیں ایک ماضی کا حوالہ دیتے ہیں لوگوں کو فخر کی غذا دینے کے لیے کہ ہمارا باپ ایسا ہو دادا ایسا ہو میں ایسا ہوں فلانا ایسا یہ فخر کی جو غذا ملتی ہے یہ آدمی کو بڑا بیکار کر دیتا ہے بس وہ ذات کسی تصور میں رہتا ہے کہ باپ ایسا تھا اور بڑے ایسے تھے اور دادا ایسے تھے اور اور, اور کیا پوچھتے ہو یار کے پاس تو ہزاروں کنال زمین ہوتی تھی یہ سارا گاؤں ہمارا یہ سارے وہ پہاڑ کا ہمارے پاس دادا کی زمین تھی بھائی تم نے کیا کیا دادا کی زمین کی چلو تھی یہ ہے غلط چیز اور ایک ہے ماضی سے اس لیے رشتہ منسلک رکھا جائے کہ آدمی ان کو دیکھ کر ہمت کرے اور اس اچھے قدم پہ چلے اس لیے سے رشتہ رکھنا ضروری حلقوں کا ایک شاعر کہتا ہے اذا بلغ الفقام لنا کبھی ہمارے دودھ پیتے بچے جب وہ گٹنوں کے بل چلنے لگتے ہیں نا یعنی اپنے دشمن کو کہتا ہے کہ تم ہمارا ہمارا قبیلہ مٹاؤ گے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے جب گھٹوں کے بعد تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں چلنے لگتے ہیں سب لوگ جواب تو دنیا کی بڑی بڑی جاگر طاقتیں حکمران آ کے انہیں سجدہ کیا کرتے ہیں ہمارا یہ حال ہمارے بچوں کو ہوتے ہیں تو ماضی سے یہ بھی جوڑا جاتا ہے اور یہ صحیح چیز ہے کہ آدمی سوچے پہلے کیا کرتے تھے کیسے اتنی عظمت تک پہنچے تھے اتنا خون کا احترام ہے کہ رضی اللہ عنہ باوجود اس کے وہ انتہائی درجہ محتاط تھے اپنے نائب مقرر کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک ان کا گورنر آیا ہے ٹھیک ٹھاک ہے ساری باتیں سچیاں جانے سے پہلے کہتا ہے کہ مومنی آج رات میں نے بہت دیکھا مسافر کرنا ہے آپ کو سب جانا ہے فرمایا کیا اکیت میں میں نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند میں لڑائی ہو گئی تو رضی اللہ تم کس کے ساتھ تھے اس نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا تو رضی اللہ عنہ نے اس کی ورزش منسوخ کر میں اب میں آدمی وہاں بھیجی اس نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے تمہارا کوئی قصور نہیں لیکن جو خواب ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے اور یہ میرے لیے ہی ہے فرمایا دیکھو عقل فرمایا سورج دلیل ہے دن کی اور رات دلیل ہے چاند ہے رات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی لڑائی ہوگی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ گے جو رات والے ہیں دن والوں کو چھوڑ دو گے تو اب کے مقابلے میں جس کو اختیار کرو گے وہ کم حق والے ہوں گے نا تو تمہارا ان کو اختیار کرنا اس بات اس کو مطلب چلتا ہے کہ تمہاری فکر صحیح نہیں ہے تو میرا کام نہ سلمان کو میں انسان گورنرشپ گئی کوئی پندرہ بیس سال کے بعد سیدن علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب لڑائی ہوئی تو یہ صاحب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو لوگوں نے کہا یہ تمہارے خواب کی تعبیر اب پوری ہوئی ہے کہ سورج کے مقابلے میں چاند کے ساتھ اتنے موقع سے اللہ عنہ اس کے باوجود فرمایا کہ میری مملکت میں پھانسی کسی کی سزا کوئی بھی عدالت طے کر دے اس کا مقدمہ مدینہ منورہ بھیجا جائے جب تک میں نہ ہوں پھانسی کسی کو نہیں چڑھا حالانکہ فیصلہ کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے سارے بڑے بڑے کی زندہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر تھی حتیٰ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں اتنی قدر تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آدمیوں کی کام کے آدمیوں کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا حضرت اجازت دیں میں شام جانا چاہتا ہوں پر میں معاذ کیوں جانا چاہتا ہوں یہ خلافت صدیقی ہے انہوں نے کہا جانا چاہتا ہوں جہاد کرنا ہے تو بکر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے کہا تو تم رضی اللہ عنہ کا انہیں روک لے مواد کو نہ جانے کہا کیوں انہوں نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان والے لوگوں کی مدینہ منورہ حضرت ہے جو فتوا دے گئے نئے حالات پیش آئے مواد چلے گئے جنگ میں تو فتوا کون دے گا تو انہوں نے نے کہا کہا کہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تو نے فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے شہادت تو بستر پہ بھی آ سکتی ہے خود ان کی بھی شہادت بستر پہ ہو گئی ہوگئی فرمایا شہادت تو بستر پہ بھی آ سکتی ہے اگر نیت صحیح ہو تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ غلط رضی اللہ عنہ بولے انہوں نے کہا ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے میں کیسے اسے روک سکتا ہوں جاؤ پوری شام بھیج دیا حضرت اللہ کہتے ہیں وہاں کو شام نہیں جانا چاہیے ہمارے پاس نہیں ہم ضرورت کام کر رہے اتنے آدمیوں کے قدردان تھے قتل خون مسلمان ہی کا ہو جائے اتنا سخت خون کی حفاظت کا معاملہ تھا کہ تائف میں قتل ہو گیا اور ایک آدمی کے عبد میں آٹھ یا نو آدمی کو مرد اسلام نے چٹکا دیا اور فرمایا تم سب نے مل کے یہ خون کیا تھا خدا کی قسم پورا تائف شہر اس میں شریک ہوتا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی میں سارے شہر کو سن دے دیتا اس آدمی خون ہوا ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرے مال کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں انسانوں کے حقوق میں کسی کے مال کو چھیننا ہے کسی مال کو ضبط کرنا سیدنا اللہ عنہ اتنی مال کی حفاظت پوری اسلامی تاریخ میں رہی ہے اس مال کی حفاظت اتنی رہی ہے اتنی رہی ہے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کہ وہ گورنر جنہیں لوگ کہتے تھے بڑا ظالم ہے ہے ایسے ویسے ہے وہ کہتا تھا کہ ایران میں رسی گر جائے تمہارے گھوڑے کی اور تم عراق سے اگلے دن آ جاؤ اصل کے نماز کے بعد رسی گر گئی اور اگلے دن آؤ پھر دو دن بعد آ جاؤ عراق سے اور اگر اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو تو تلوار لے کے میری گردن کا اور ہوتا ہے چیز گر جاتی تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اٹھا لے اور کوئی کھاتا تھا گاندھی کے پاس لے جاتا تھا مال کسی کا لے لینا سواری خود بھی اتنے محتاط تھے جب پڑا ہے تو حضرت حاطف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے غلام ہیں لکھا لکھا میں انہیں باندھ کے گرفتار کر کے بھیج رہا ہوں انہوں نے فلاں آدمی کی اونٹنی دبا کر کے کھا لی ہے اب اتحاد کاٹ دیجیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غلاموں سے پوچھا کہ حاطف تمہیں کھانے کو دیتے ہیں ان کا کہ مومنی پیٹ نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ نے ساری تحقیق کرنے کے بعد حاطف کو لکھا کہ اگر تم بدری نہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدل میں رہے ہو تمہارا یہ مرتبہ نہ ہوتا تو میں ان کے بجائے تمہارا ہاتھ کیوں نہ کٹوا دیتا اور فرمایا اپنے غلاموں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں ہاتھ کٹوا دوں ہاتھ عبتی اللہ کو بلا دیا جب وہ آئے تو جس آدمی کی اونٹنی ان غلاموں نے دبا کر کے کھالی تھی اس آدمی کو کہا کہ تمہاری اونٹنی کے کتنے پیسے تھے اس کے امیر مومنین اتنے دینار تھے حاضر رضی اللہ کو انہوں نے شاید کہا کہ چار سو دینار تھے مجھے مل رہے تھے میں نہیں دے رہا تھا حاضر رضی اللہ کہا کہ آٹھ سو ہی ادا ہو دگنا جرمانہ یہ جو شافی کو کہا گئے ہیں نا کہ مالی جرمانہ ہو سکتا ہے وہ سب رضی اللہ کے فیصلے پہ گئے ہیں کہ حکومت چاہے تو جرمانہ کر سکتی حضرت رضی اللہ نے دگنی قیمت دلوائی کہ لوگوں کی چیز کیوں گل ہو جائے اتنا خیال تھا کہ ایک جگہ لوگ پکڑے گئے پتا چلا جی بکری زبا کر کے انہوں نے کھا لیے تو فرمایا کتنے بکری والے کو بلایا عدالت قائم ہو گئی ساری تو ان سے بکری والے سے فرمانے لگے کہ یہ سارے مسلم ہیں اور انہوں نے واقعی بکری کھائی ہے اور یہ کبھی کرار بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی ریاض کے دور میں قحط کے دور میں میں حد ہی کرتا تو میں ان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا کسی کو کوئی سزا نہیں دوں گا البتہ چونکہ تمہاری بکری ضائع ہو گئی ہے تو بتاؤ بکری کے عوض میں اگر میں تمہیں دو اونٹنیاں دوں مسلمانوں کے بیت المال سے دس دس مہینے کی حاملہ اور صبح یا شام ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور جب بچہ ہو جائے گا تو بہت دودھ دیں گی تمہارے برتن بھر جائیں گے تو بکری کے گھر میں دو مفتیاں کو کر کر گے کوئی شکایت تو نہیں رہے گی کچھ نہیں تو اپنے غلام کو اسلم کو بلا کے کہا کہ مال سے دو مفلیاں ایسی اس کے حوالے کر دو جو میں نے تمہیں کہی ہیں اس کو بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے مال کی حفاظت تو دین جان مال تیسری چیز جو شریعت کہتی ہے ریاست کا حق بنتا ہے لوگوں کی عقل کی حفاظت کرنا کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عقل سے کم پہ سودا کر لے اس کے سودے کو قائم رہنے دیا جائے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو انسانوں کی عقل کو ظاہر کرتے اسی لیے کہتے ہیں کہ ان شراب خانے نہیں کھولنے کیونکہ شراب پیے گا ہیروئن پیے گا چرچ پیے گا کوئی چیز پیے گا اس کی عقل میں خلل واقع ہو جائے گا جب عقل اس کی کم ہو گئی کوئی اس سے دستخط کروا سکتا ہے آزاد چیزیں ہو سکتی ہیں اس لیے مملکت میں اسلام یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو کم کرتی ہے اس پہ پابندی کرتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت میں یہ بھی ایک کمال تھا لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طبیعت ان کی پیدا کر دی تھی تربیت ایسی کر دی تھی کہ ایک آدمی کو بھیجا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا خریدا گھوڑا لے کے آیا پیسے دے دیے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہ گھوڑا کتنے کا آیا جی دو سو کا تو فرمایا جلدی جاؤ یا خود چل پڑے جلدی اور فرمایا مالک کہاں ہے منڈی جب آدمی چلا تو نہیں گیا پتا چلا منڈی میں ہی ہے اسے پکڑ لیا اسے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اس نے علاقے کا نام بتایا تو فرمایا آپ پہلے کبھی منڈی میں آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں منڈی میں کبھی نہیں آیا تو میں پہلے کبھی گھوڑوں کی خرید و فروخت کی ہے کبھی میں یہ گھوڑا انہوں نے کہا جی میں نے پالا تھا پھر مجھے ضرورت پیش آ گئی کہ جی میں نے گھر لگ مشورہ کیا بیوی کا بیچ اور بیچنے آ گیا گئے آپ کو پتا یہ گھوڑا کتنے کا ان کا کچھ نہیں تو دو سو اس کو واپس لیے اس سے گھوڑا دے دیا اور فرمایا یہ سودا کم اکلی کا ہے میں نئے سرے سے سودا کرتا ہوں تین سو لوگ اس کا جی لوں گا فرمایا گھوڑا چار سو میں بیچو گے کہ چار سو میں بیچوں گا جب پانچ سو چھ سو سات سو تک پہنچے تو کہا جی آپ نے لینا ہے ہی مذاق کر رہے ہیں پر میں میں مذاق نہیں کر رہا اور نو سو دے کر اسے گھوڑا خریدا اور انہوں نے کہا اپنے غلام کو اور اس کو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدمی کسی کی کم عقلی سے یا کسی کی مجبوری سے جیسے یاد رکھنی چاہیے فرمایا کسی کی کم سے سے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی چیز مارکیٹ سے کم قیمت پر خرید لے گا تو سودا ہو جائے گا لیکن اللہ کو خریداری میں برکت بھی دے گا تو فرمایا دوستوں میں تم لے آئے تھے یہ نو سو کا بندہ ہے میں دو سو کا لے لیتا اور اس پہ میں سواری نہ کر پاتا اللہ مجھے کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا اور اس میں برکت نہ ہوتی تو میرے دو سو بھی ضائع ہو جاتے اس لیے جو مجبوری ہے نا کہ مارکیٹ میں مکان کی قیمت کتنی ہے ہے جی کروڑ لیکن وہ بڑا مجبور ہے جی آج اسی لاکھ میں آپ کو دے دے گا لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کسی طرح چیز کو قریب گاڑی بیچنی ہے ہے جی گاڑی دیکھ لیں آپ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار گاڑی جو ہے اس کی قیمت ستر اسی لاکھ جی میں چالیس میں بیچتا ہوں میرے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا ہے عدالت میں بچی کی شادی ہے فلاں ہے فلاں ہے بچوں کی فیس ہے دوسرا بھی خوشی دیتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو جی تو سودا ہو گیا قانونی طور پہ جی، لیکن اس گاڑی میں اس چیز میں برکت نہیں رہے گی پتا نہیں کہ اس گھر میں رہے گا تو اتنی بیماریاں آئیں گی اور اس گھر میں رہے گا تو رہنا بھی نصیب ہوگا کسی اتنی ضروری ہے کم اکلی کی باتوں کیا تنصیب کہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قانون بنایا تھا اب نہیں رہا وہ قانون انہوں نے کہا دلہن لڑکی اپنی شادی کے پہلے سال میں جتنی مالی معاملات کرے گی ہم اس کو نافذ نہیں کریں اور انہوں نے فرمایا کہ جب وہ نئی نئی بیاہ کے آتی ہے اور اس کے سسرال کچھ دن تک اسے اچھا سلوک کرتے ہیں پورا بھی اچھا سلوک کرتا ہے اس کے پاس جو لیبر کپڑا جائیداد جو کچھ ہوتا ہے سسرال کو دے دیتی ہے اور آپ کے کھانا چند مہینوں کے بعد جب حالات بدلتے ہیں تو یہ ساری اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ اس وقت تنہا ہو جاتی ہے اگر اسے طلاق دیں تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں اور رکھتے ہیں تو اسے تنگی کے ساتھ رکھتے ہیں اس لیے پہلا بچہ ہو جائے یا ایک سال پورا ہو جائے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کا تجربہ ہو جائے اس کے بعد وہ جا کر کوئی مالی اتنا معاملہ کرنا چاہتی ہے مانتا ہوں اس سے پہلے نہیں مانتا یہ دیکھو یہ سمجھداری دے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا اس لیے عقل کی حفاظت چھوٹی کی دین ایک جان دو مال دین عقل چار اور پانچویں چیز سے شریعت ضروری قرار دیتی ہے صحت کا فرض بنتا ہے وہ کہتے ہیں نسل کی حفاظت کہتے ہیں نصر کی حفاظت ضروری ہے اگر نصر کی حفاظت نہیں رہے گی تو کچھ پتا نہیں چلے گا کون کس کا بیٹا ہے کس کا بھائی ہے کس کا بتیجا ہے کیا پتا چلے گا جب گورنمنٹ یہ ذمہ داری لے گی تو وہ ایسی تمام صورتوں کو منع کر دے گی ایسے تمام مرد و عورت پر پابندی لگا دے گی جہاں نصر کی حفاظت نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے کس کا کس کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے اور یہ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ سرمایہ دار جب مرتے ہیں بڑے بڑے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے کہ جی میں بھی اس کی بیوی ہوں مجھ سے یہ خفیہ نکاح کر رکھا تھا پھر اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا بھی حصہ ہے اس جائیداد میں اب وہ پچھلے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے نہیں ہے یہ رشتے داریاں ہیں نہیں ہیں یہ کیا چیز ہو جاتی ہے نصب کی حفاظت نصب میں اختلاف جب پیدا ہو جاتا ہے اور خدا نا بلیہ اگر پتا نہ چلے اور ایسے میں رشتے ہو جائیں بھائی بہن کے تو پھر کیا ہو اس لیے شریعت کہتی ہے نظر کی حفاظت ضروری یہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دہیتی کو اس نے کراچی میں پنگوڑا شروع کیا اور پنگوڑا ٹیم کے نام سے شروع کر دی ہر ایک اسپتال میں تقریباً تقریباً اس نے تو بوڑھے رکھ دیے اور ہر جگہ نیچے لگایا کہ اپنے بچوں کو بوڑھے پہ نہ پھینکیے ہمارے اس کو بوڑھے پہ ڈال دیجیے اور بچیاں عورتیں جو بھی ہے آتی ہیں ڈال کر چلی جاتی اور انہیں دے دیتے ہیں ان کی پرورش کر سیدنا علی رضی اللہ کہتے تھے مقصود میں ترقی کی مقصود میں ان کی یہ روایت آئی ہے سیدنا فرماتے اگر خلافت کا بوجھ مجھ پہ نہ ہوتا تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں تھی کہ جس بچے کا نظر لوگوں کو پتا نہیں کہ اس کا باپ کون ہے میں اس کی تربیت کرتا بہت بڑی بات ہے کے خلافت کے مقابلے میں رہے ہیں جیسے رضی اللہ عنہ کسی نے آزان کا پوچھا کہ آزان کا ثواب تو ان کا ثواب پوچھتے ہو اگر میں بھی لوگوں کی تو موزن ہوتا آزان کا اتنا بڑا سیدنا رضی اللہ عنہ کہتے تھے جن بچوں کا کچھ پتا نہیں چلتا جن کا نظر غلط ہے ان بچوں کو میں پالوں میرے لیے بہت بڑی اجر کی چیز ہے نظر کی حفاظت ضروری اسی لیے موتا میں آتا ہے امام مالک نے کہا ہے مولا کہ زبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گا ایک آدمی بچے کو لے کے آیا اور اس کا امیر مومنین نشو نماز کے لیے آیا اور یہ رو رہا تھا بچہ کسی ایک جیل سے اٹھا لیا ہے اس کا کیا کرنا ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے لے آئے ہو کہ اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ڈرایا ہوں مطلب یہ تھا کہ بچہ تمہارا ہی ہے بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب اس بہانے سے مجھے دینا چاہتے تو ایک اور آدمی نے اس کے بغیر اس کا میں مومنی کہ بڑا نیک آدمی دس عمر سے اللہ بنا لے جاؤ اس بچے کو پالو اور اس سے جو بھی نفع ہو وہ اٹھاؤ اور اس کی تربیت کرو اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں میرے ہمارے ذمہ حکومت کے پیدل مال خرچ کرتا رہا بچہ بڑا ہو گیا شادی کی اس کو اجازت نہیں کہ جہاں مرضی کر لے اور سارے اخراجات اس کے بعد لینا کہ اسی لیے جو اب مسئلہ اٹھا ہوا ہے نا کہ ایسے بچوں کے نظر میں کیا لکھا جائے گا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کے نظر میں اس کا نام لکھا جائے جسے لے کے آیا اٹھا کا ہے وہ کہا کہتے ہیں اس کا نام لکھا جائے گا اس کو باپ قرار دیا جائے یا پھر جو امیر مومنی یا خلیفہ وقت اسے قبول کرتے ہیں ان کا نام دیا جائے جو بھی اسے قبول کرتا ہے تاکہ آگے کوئی طرف چلے نا اس سے آگے تو سلسلہ صحیح ہو جائے یہ پانچ حقوق ریاست کے ذمے ریاست ہماری حقوق کا دفاع کرے جب ریاست ہمیں یہ حق دے تو اس ریاست کا ایک ایک انچ مقدس ہے اس کا ایک ایک فرد قابل احترام ہے اس کی حفاظت کے لیے جہاد ہے اس کی حفاظت ضروری ہے اس کو بچانا ضروری ہے جب ریاست کے پانچ حقوق پورے کرے تو پھر اس ریاست میں اتنا حق بنتا ہے کا کا قاضی صدر کا ریاست کا کہ وہ اگر مباح کام سے منع کر دے تو مباح کام کو کرنے والا گار ٹھہرے گا ایسی نہیں اتنے اختیارات ہیں مطلب تمباکو کا پینا مبارک نا تمباکو سارے دنیا میں بزرگ بھکے پیتے تھے پان اب بھی کھاتے ہیں سارے انڈیا کے بزرگ پان سے تمباکو نہیں ہوتا وہ سگریٹ کے تمباکو سے زیادہ فرق ہے <clears throat> یہ تو پھر چھن کے اندر جاتا ہے تو ڈائریکٹ جاتا ہے تو تمباکو جائز ہے اسی پہ ہوا یہ تمباکو کا کھانا ہے سگریٹ سے اس لیے روکتے ہیں کہ بچے آگے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں جو بچے سگریٹ پیتے ہیں انہیں کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا سوسائٹی میں یہ گراوٹ نہیں آئی کہ کوئی پیتا ہی پھرے ہے ببا کل کو اگر ریاست کے پانچ حقوق ادا کرے اور اس کے بعد گورنر وہ تو بڑی چیز ہے اسٹیٹ سٹی کا کہہ دے کہ اس شہر میں سگریٹ نہیں کیا جائے گا تو سگریٹ پینے والا ہو جائے اس لیے کہ اس نے نافرمانی کس کی کی ہے ان لوگوں کی کی ہے جو اس کے حقوق پورے کرتے ہیں ساری چیزیں اسے مہیا کرتے ہیں اس کے دین کی حفاظت ہے عقل کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت نظر کی حفاظت پانچوں کی جب حفاظت کر رہے ہیں ان پانچ چیزوں کا دفاع کرنا فرض ہے اور ان پانچ چیزوں کے دفاع کے لیے جو لڑا جاتا ہے یہ جہاد ہے اور جب یہ پانچ چیزیں ٹھیک ہوں حکومت ٹھیک ادا کر رہی ہو اس کے خلاف کوئی اٹھتے ہتیا کے تو یہ بغاوت ہے جو حرام ہے اور پانچ چیزوں کی حفاظت ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے اب ان پر حملہ کرنا یہ جاری ہے یہ ہے جہاد اور جاتی کہ جہاد ان پانچ چیزوں کی حفاظت کا نام ہے اور نہیں حفاظت ہو رہی تو پھر ان کے ساتھ لڑو وہ بھی جہاد ہے اور اگر ہو رہی ہے تو پھر حملہ کرنا یہ جاہلیت ہے کیوں لوگوں کو تنگ کرتے کر اسلام اور اسلام صرف یہ بڑے کام کی بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام صرف ان پانچ چیزوں کی حفاظت مسلمانوں ہی کی نہیں وہ دنیا کی ہر حکومت کو کہتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کی حفاظت کرو جب وہ نہیں کر پاتے تو اسلام کہتا ہے ان کو اور دنیا کے لوگوں کو تم بھی اپنی طرح ان پانچ چیزوں میں محفوظ کرو وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ان سے لڑو یہ جہاد نصب ان کا محفوظ نہیں کافروں کا کافروں کی جان محفوظ نہیں کافروں کا مال محفوظ نہیں ہے وہاں پر اسٹیٹ میں ٹیکس ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ بٹورتے دیتے ہیں لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تو انسان ہے نا یہ انسانی حقوق ہیں ان انسانی حقوق کو دینے کے لیے لوگوں کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آپ کو جہاں یہ ہے وہ چیز جو شاہ رحمۃ علیہ کہتے ہیں اور دیگر بھی ان شاء اللہ باقی